بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرس آج ہم لیکچر نمبر فورٹین اسٹارٹ کریں گے doing that let's have a lecture number which we did last time اس لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ uh, ایک اسٹڈی uh, اور رپورٹ ہے جو کنزیومر پروٹیکشن کمیشن ہے پاکستان میں اس کی آپ کے ساتھ uh, کچھ ہائی لائٹس شیئر کی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک کمپریہنسو رپورٹ ہے جو اس کمیشن نے بنائی ہے اس سے واچ ڈاک باڈی آبجیکٹو از اور sort of mandate is to protect the consumers in Pakistan not only the banking consumers but other consumers as well but this particular report جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس کے اور بھی سیکشنز ہیں جو انشاءاللہ آگے لیکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ اس حوالے سے تھی کہ جو کنزیومر فائنانسنگ کے کانٹیکسٹ میں جو ایشوز ہیں جو کنسرنز ہیں وہ کیا ہیں اور یہ ظاہر ہے پرسپیکٹو جو تھا ہم نے آپ کو بتایا کنزیومر کا پرسپیکٹو تھا اور اگر اس کو ان ریسٹرکٹیو وے دیکھا جائے محدود پرائے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ that was a one sided view لیکن ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ پرسپیکٹو کو ہم نے دیکھنا ہے جب ہم لرننگ کی بات کرتے ہیں کوئی بھی سبجیکٹ ہو اور خاص طور پہ جس میں عام پبلک کامن انڈیویجول انوالو ہے تو اس میں ہم نے پھر سارے پرسپیکٹ جس میں ریگولیٹری باڈیز بھی ہیں اسٹیک ہولڈرز بہت سارے ہیں تو اس میں ہم نے سارے پرسپیکٹوس کو ایک طرح سے مد رکھنا رکھتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ we would be having a sort of wider spectrum to understand the dynamics of a particular subject the issues involve تو اس رپورٹ کے فائنڈنگس کو یا کہہ لیں کہ اس میں جو ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا جیسے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اس میں پہلا جو ایشو تھا جو کہ کنسرن کرتا ہے in a way ultimate financial impact on the consumer of a banking products اور سروسز یہ کانٹیکسٹ ہے پرائسنگ کے حوالے سے کہ بینکس جو ہیں کہ وہ جو ان کو چارج کرتے ہیں لونز پہ ریٹ اور اس کے اگینسٹ جو ڈپازٹ پہ پے کرتے ہیں اس کا اسپریڈ زیادہ ہے اس میں دونوں سائڈ پہ بینک کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کا الٹیمیٹ جو سفر جو کرتا ہے وہ آرڈنری کنزیومر کرتا ہے تو اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا اس رپورٹ میں انہوں نے مختلف کمپیریٹو فگرس دیں بتایا کہ ان فگرس کی کمپیریزن سے پاکستان میں اسپریڈ جو ہے اگر پیئر گروپ میں بھی لیا جائے کنٹریز لائک بنگلہ دیش سری لنکا انڈیا ہائر ہے ایک گلوبل پرسپیکٹو بھی بتایا تو یہ جو ڈاٹ in absolute terms but even comparative terms یہ فگرس جو ہائی لائٹ کی گئیں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کنٹریز میں لوور اسپریڈ ہو سکتا ہے اور ان اے وے ایز وے سے کہ وہاں پر بہتر کمپٹیشن ہے اور وہاں کے جو کنزیومرز ہیں they are in a way better off than the consumer of banking here تو وائی ناٹ ان پاکستان اس حوالے سے ان کا ایک طرح سے یہ انسسٹنس تھی کہ اس اسپیکٹ uh, کو کم کیا جائے تاکہ اس کا جو بینیفٹ ہے in the context of better pricing should be pass on to the consumer جب ہم ویریبل ریٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ with increasing trend of the rates and obviously the inflation اس کا امپیکٹ کنزیومر پہ آتا ہے اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی پہ آتا ہے وہ اس کی رمبے ری پیمنٹ کیپیسٹی جو کہ اوریجنلی ڈٹرمن کی گئی تھی on an X rate which has now increased اس کی ری پیمنٹ کی جو انسٹالمنٹ ہے اس کی ری پیمنٹ اسکیجول ہے وہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک کنسرن ہے کنزیومرس کو اور ان کا خیال ہے کہ اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اگر فکسڈ ریٹ کی بینکوں کی طرف سے آفر بھی ہو تو اس کو اس طرح اس میکینزم کو اس چوائسیز کو اس طرح فیکٹر ان کیا کرنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی دونوں سائڈس کا فائدہ ہو اس میں یہ نہیں ہے کہ کنزیومر ہی اپنا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں ظاہر بینکس کو بھی تیسرا جو اس میں آئٹم تھا وہ تھا ایک جس کا ڈائریکٹ بینکوں سے تعلق نہیں ہے وہ انفلیشنری امپیکٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی رائزنگ ٹرینڈ ہے اس میں ظاہر ہے کسٹمر نے کنزیومرز نے جب ایزی کریڈٹ کے تحت بہت سی چیزیں بائی کیں تو ڈیمانڈ کی وجہ سے ان کی پرائسز بڑھیں پھر انفارچونیٹلی ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز کے حوالے سے وہ چیزیں ہولڈ ہوئیں بلیک مارکیٹنگ ہوئی اس نے بھی امپیکٹ کیا تو اس کمبینیشن نے اس کا جو ایڈورس امپیکٹ ڈالا وہ ایک عام کنزیومر پہ ڈالا ان کا خیال ہے کہ اس ایریا کو جو کہ ایک مائکرو ایشو ہے مائکرو اکانومی کا ایشو ہے تو بھی concern of consumer should be while those banks while those providing services although one can say کہ بھائی ان کا ڈائریکٹ عمل دخل نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں اگر وہ کنسیڈر کریں گے اور they are active responsible member of the economy and the society آپ کہہ لیں تو ان کے اوپر بھی اس کی جاننا اس کی اویئرنیس اور اس حوالے سے جو بھی وہ کسٹمرس کو کنزیومر کو پاس آن کر سکتے ہیں بینیفٹس وہ ضروری ہے نیکسٹ آئٹم تھا ڈیٹریشن ان سروسز کا جو والیوم بڑا ہے بینکوں پہ امپیکٹ آیا ہے تو بینکوں کا جو انفراسٹرکچر ہے جو کیپیسٹی ہے وہ شاید اس والیوم کو انڈر ٹیک کرنے کے لیے ہینڈل کرنے کے لیے ناکافی ہے اور اب کمپلینس کا جو لیول ہے بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پہ جو اوریجنل ٹرمز اینڈ کنڈیشنس تھیں وہ فالو نہیں ہو رہی تو چارجز زیادہ لگائے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ پروسیسنگ کا جو جس میں ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہم کہتے ہیں اس میں خاصا اب وقت لگ رہا ہے ڈیلیز آ رہے ہیں تو number of factors are contributing towards as compare to before lowering of the standard of services اس کے بعد بات کی گئی کہ اس میں جو ہے کہ ایریا جو تھا اس میں بینکس جو ہیں وہ انٹیمیڈیٹنگ پریکٹسز کرتے ہیں ریکوری کے لیے جا کے اور اس میں حالانکہ پراپر پروسیجر ہے اس کو فالو نہیں کرتے ہم نے کنزیومر ایجوکیشن کی بات کی کہ ان کا لیول آف اویئرنیس وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے کیونکہ کنزیومر یا کسٹمر جب ایک پرٹیکولر لون کے لیے خاص طور پر جاتا ہے تو جو ان کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس میں ٹیکنیکل ٹرمز انوالو ہوتی ہیں تو اس کا اس چیز کو الٹیمیٹلی جب بعد میں ان کو سارٹ آف سرپرائزز ملتے ہیں تو یہ بھی ضرورت ہے کہ بینکس جو ہیں جو کانٹیکٹ جس کو ہم ٹچ پوائنٹس کہتے ہیں وہاں پر خاص طور پہ اس چیز کا انتظام کریں کہ ٹرانسپیرنٹ پراپر کلیئر ٹرمز میں انفارمیشن ملنی چاہیے اور ان کی جو education in the sense awareness level ہے اس کو وہ بڑھانا چاہیے اور یہ ذمہ داری صرف اس حد تک نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی کنزیومر پڑھا لکھا ہے تو اس کو خود پتہ ہونا چاہیے بینکوں کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے تو وہ اس چیز کو پروموٹ کریں اور اس کے بعد جو ہم نے بات کی تھی اس میں یہ چیز تھی کہ جو بینکس جو ہیں وہ ڈسکلوجر جو دیتے ہیں جو انفارمیشن ہے اس کے اندر بہت سیکورٹیو ہیں وہ کوپریٹو نہیں کرتے خاص طور پہ اس رپورٹ میں اس کا ذکر آیا جو مختلف انٹرویوز کیے گئے ان کو اپروچ کیا گیا تو انہوں نے اس میں جو ایک رسپانس دی that was not very encouraging اس میں بھی ضرورت ہے کہ بینکس جو ہیں اس چیز کی طرف توجہ دیں اور پھر ایک پوائنٹ جو اس میں یہ تھا کہ چونکہ یہ بینکس جو ہیں ہائر اسپریڈ کی وجہ سے انٹرنیشنل کمپیٹیونیس کو لوز کر رہے ہیں ان کے لیے انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اپنی سروسز کو باہر لے کے جائیں اس میں ہائی پروفیشنلزم ریکوائرڈ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ہائی تو اس کا لنک وہ پہلے والے پوائنٹ سے ہے کہ ہائی رسپیکٹ کو جب تک نیچے نہیں لایا جائے گا اس کے لیے میجرس نہیں لے جائیں گے بینکوں کے لیے انسینٹیو نہیں ہوگا اس کے بعد جو ہم نے بات کی کہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں جو اس کا فریم ورک ہے ان کا خیال ہے اس رپورٹ کے تحت وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے اس کے اندر جو میجر ایریاز ہیں جو اب سامنے آ رہے ہیں ان کو کیپچر نہیں کیا گیا ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ان کو اٹینڈ نہیں کیا گیا تو ضرورت اس چیز کی ہے جہاں اس ساتھ ساتھ یہی بتایا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بہت ایکٹیو ہے پرو ایکٹیو ہے اور وہ اس چیز پہ بہت کین ہے کہ banks as a whole as a organizations banking industry as a whole should not be exploiting the ordinary customer and consumer وہ لوگ اس معاملے میں بڑی ان کی آڈیٹ انسپیکشن جو ہے ان چیزوں کو اس چیز میں بہت وہ لوگ توجہ دیتے ہیں اور بہت سیریس نوٹ لیا جاتا ہے تو but at the same time there a need for all concern parties تو ایک ایسے فورم پہ آئیں جہاں وہ مل کے کلیکٹیولی اس ایشوز کو اٹینڈ کریں ریز کریں اور پاسبل سلوشن لے کے آئیں تو یہ ایک طرح سے سمرائز ورژن تھا آخری لیکچر کا آئیے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ code of consumer banking practice by the association of Singapore banks یہ بیسیکلی یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم نے پاکستانی کنزیومر کی حوالے سے آپ سے کچھ ایشوز ڈسکس کیے کچھ ان کے جو کنسرنس تھے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو یہ ایک لاجیکل سا سوال ذہن میں اٹھتا ہے اچھا دوسرے جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے تو ہم نے شارٹ آف سیمپل یہ سنگاپور کا اگزامپل لیا ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہاں پر دیکھیں کہ جو وہاں کی بینکرز ایسوسیشن ہے انہوں نے اس سے voluntary sort of effort initiative ہے انہوں نے ایسوسیشن نے اپنے ممبر سے کہا let's have a code of consumer banking behaviour کہ جو ہم نے اپنے کسٹمرس کو جو سروسز آفر کرنی ہے جو ہماری ریلیشن شپ کے پیرامیٹرز ہوں گے وہ کیا ہونے چاہیے اور یہ انیشیٹو والنٹری ہے اس کو امفیسائز کرنا اس سے ضروری ہے کہ ریگولیٹری نہیں ہے وہاں کی جو ریگولیٹری باڈی ہے مانیٹری ایجنسی آف سنگاپور اس کے اپنے رولز اس کے اپنے ریگولیشنس ان کی اپنی وہ ہیں وہ کہ مینڈیٹری ہیں بینکس پہ جیسے ہمارے یہاں اسٹیٹ بینک ہے وہ اس سے ہٹ کے ہیں یہ کوڈ انہوں نے اپنے طور پہ اور which shows the initiative and proactiveness on part of the banks in Singapore and their association وہ جو کہ ان کا کلیکٹو فورم ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس کوڈ کا پابند بنائیں جو کہ ultimately lead to a better service better relationship and at the end جسے کہتے ہیں نا کہ a sound effective productive banking system تو یہ ایک انیشیٹو کا بیک گراؤنڈ تھا اور اس میں انہوں نے ظاہر ہے وہ بہت واضح قسم کی پیرامیٹرس واضح قسم کے کمپوننٹس ڈیوائز کیے جو کہ انہوں نے کہا کہ جس کے تحت بینکس جو ہیں وہ اپنے آپ کو پابند بنائیں گے اس میں چار آئٹمس ہیں fairness transparency accountability and reliability اب آپ دیکھیں گے کہ as the world suggest all elements are equally important یہاں جب آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ ایک والنٹری انیشیٹو ہے تو جب سارے بینکوں نے کمٹ کیا ممبرس نے تو وہ اس کوڈ کی پابندی کریں گے اس کوڈ کوڈ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اپلائی کریں گے اپنی ڈے ٹو ڈے اس میں تو اس میں ایک جو اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے اور یہ کانسیپٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا وہ ہوتا ہے پیئر پریشر کا کمپٹیشن ضرور ہے آپس میں لیکن پیئر پریشر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب یہ کوڈ ان سب نے کمٹ کیا ہے کہ وہ اس کو فالو کریں گے تو جو ممبر اگر اس کوڈ کو فالو نہیں کر رہا ہوگا تو that member will be under pressure from the other peers to follow that تو یہ بہت اہم پیئر پریشر کا جو کانسیپٹ ہے کہ it is voluntary but it gives a sort of آپ کہہ لیں کہ ان کو فورس کرتا ہے ممبرس کو کہ وہ اس کوڈ کو فالو کریں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اور ظاہر ہے کہ جب اس کی امپلیمنٹیشن کراس دا بورڈ ہوگی سارے ممبر اس کو فالو کر رہے ہوں گے تو جو کہ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہوگا کہ جو بینکرس کے درمیان اور جو کسٹمرس کے درمیان ریلیشن شپ کی جو اسٹرینتھ ہے جو اس کا اس کا آپ کہہ لیں کہ جو اس میں آپ کہہ لیں اس کا جو کمپوننٹ جو اس کی ویلیو ہے وہ کس حد تک انہانس ہو رہی ہے اور بینک کسٹمر بھی فیل کرتے ہیں اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کوڈ کو پبلش کیا openly it was available in on their website and obviously اور members and they have in a way directly address to the customer یو کر کے انہوں نے کہا جی دس از فار یو ایک سینس آف انٹیمیسی کہہ لیں یا سینس آف آپ کہہ لیں کہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے اب اگر آپ انڈیویجلی اس پہ آئیں تو ہم فیئرنیس کی بات کرتے ہیں تو فیئرنیس سے کیا مراد لی جاتی ہے although it's a common thing it's a common the objective آپ کو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے وہ یہی تھے کہ ایک کانفیڈینس لیول بینکنگ سسٹم میں ڈیولپ کیا جائے اور جو دونوں پارٹیز ہیں at the end of the day they should feel کہ their rights and responsibility especially the individual customers are being properly looked after fairness کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکوں نے اس میں کمٹ کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں دوسری جگہ پر بھی ایک نارمل چیز ہونی چاہیے کہ جو پروڈکٹس اینڈ سروسز جو ان کو آفر کی جا رہی ہیں وہ اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں they are in a way not only benefiting the bank they are fair اور they are in line with the code اور اس میں جو کامن سیٹ آف پروسیجرز ہیں فیئرنیس کا تقاضا یہ ہے کہ these are applies across the board اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے اس میں کسی قسم کی ڈفرینسیشن نہیں ہے وہ یہ مقصد اس کوٹ کے والے سے کہتے ہیں کہ فیئرنیس کا ایلیمنٹ ان کے نزدیک یہی ہے کہ کسٹمر کو یہ تاثر ہو اور جب وہ اب سروسز استعمال کرے اور یہ دیکھے کہ اس کا بینک ہے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے اس میں اس کو یہ فیلنگ نہ ہو اس میں یہ امپریشن نہ آئے کہ وہ انفیئرنیس کا ایلیمنٹ ہے کہ کہیں بائسز تو سیٹن نہیں ہو گئے کہیں بینک پریجڈس تو نہیں ہو رہا تو یہ جب ایک تاثر ابھرے گا اور یہ جو بینکس جو کسٹمر ہیں جب اس چیز کو دیکھیں گے کہ banks in letter and spirit fairness کے ایلیمنٹ کو اپلائی کر رہے ہیں ساری ڈیلنگ میں تو ظاہر ہے ان کا بینکوں میں کانفیڈینس امپروو ہوگا اور ان کی ریلیشن شپ اسٹرینتھن ہوگی نیکسٹ آئٹم ہے transparency again this is part of the code transparency کا concept time and again banking کی انڈسٹری میں بہت اس کی اہمیت ہے اور اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ کسٹمر کے حوالے سے بینکوں کو چاہیے کہ وہ جو ان کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتا رہے ہیں ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی ہڈن ایجنڈاز نہیں ہونے چاہیے ہم اس کو مثال پھر وہی لیتے ہیں جو بار بار جس کا تذکرہ آیا ہے چارجز کی there should be no hidden charges وہ کہتے ہیں نا پرائسز کو آپ نہ کریں بات کی جاتی ہے فائن پرنٹ کی there should be no fine print you have to read between the line obvious چیزیں کلیئر ہونی چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اور اس میں جو پروڈکٹس اینڈ سروسز آفر کیے جا رہے ہیں اس کے جو فیچرز ہیں اور الٹیمیٹلی جو کنزیومر اس کو بینیفٹس لے گا اس کی جو امپلیکیشنز ہوگی اس کا اس کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو ڈیسیجن لینے جا رہا ہے جو میں ہم نے آپ کو آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کہا تھا کہ that should be based on inform decision اس کی جو ججمنٹ ہوگی وہ کلرڈ نہیں ہونی چاہیے اس کو جو بینکوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ میکینزم کے تحت چیزیں بتائی ہیں اینڈ ایون موونگ فارورڈ یہ تو بات ہم نے کی تھی ریلیشن شپ شروع ہونے سے پہلے کی during the relationship and moving forward ان کی ڈیلنگ میں کسی قسم کی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ایک کسٹمر فیل کرے کہ ان سے چیزیں ایک طرح سے کلیئر نہیں ہیں اور اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو کلیئرٹی کے لیے بینکس نے اپنے اسٹاف کو یا اپنے دوسرے چینل کو کس حد تک اکوپ کیا ہوئے کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کسٹمرس کو ٹرانسپیرنٹ کے کانٹیکس میں چیزیں بتائیں انفارمیشن دیں اور ان کو گائیڈنس دیں تیسرا ایلیمنٹ ہے اس میں اکاؤنٹبلٹی کا accountability again is a very wide term very I mean known term اور یہ تو آپ صرف بینکنگ میں نہیں بلکہ ہم ایز اے انڈیویجل بھی کہتے ہیں کہ we are accountable for our actions what we do at the end of the day ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اس چیز کو پراپرلی انسٹیٹیوشنلائز کریں اپنی پریکٹس کے اندر they should make them self accountable to customer the point is کہ the customer should know what the bank are doing the risk which they are taking on behalf of the customer what extent they are accountable وہ کسٹمر کو یہ کمیونیکیٹ کریں وہ یہ بتائیں کہ اس کوپ کے تحت وہ اگر جیسے کوئی پروڈکٹ کی سروسز کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو ہے جس کے خدا نخواستہ کل کو ایڈورس کانسیکوینسز ہوتے ہیں تو bank should stand up and take the responsibility accountability کا ایک کانسیپٹ تو یہ بھی ہے but beyond that on a wider terms accountability یہی شو کرتی ہے کہ banks have offered them self کہ they are open to say even suggestions open to address the complaints and even to the extent to know to go deeper اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کنسیڈر کرے vis a vis their relationship with their customer یہ امپورٹنٹ ایریا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی سیلف جو کہ جاتی ہے نا ایک تو ہوتی ہے یعنی جی ایکسٹرنل ہوتی ہے اب آپ کہیں گے جی بینکوں کی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ جی ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں ریگولیٹری باڈیز ہیں they are doing the inspection and the audit but یہاں پر ایلیمنٹ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا before any external audit is done any external inspection is done they are them self offering them to the customers to be accountable تو یہ ایک بہت ادروائز بھی ایتھیکل اسٹینڈرڈ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ جیسچر ہے and and it a proper very positive signal to the customer community of the customer کہ بھائی بینک جو ہے اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آفر کر رہا ہے نیکسٹ آئٹم ہے ریلائبلٹی کا ریلائبلٹی کے کانٹیکسٹ میں جو بینکنگ بزنس ہے وہ بہت اہم ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کسٹمر جو ہے to what extent consider is her banker as reliable یہ امپورٹنٹ ایریا ہے اس میں یہ ہے کہ جو اس کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کا جو ریکارڈ ہے وہ ظاہر ہے ذمہ داری ہے اس کی کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرنی تو کیا اس کے جو سسٹمز ہیں اس کی جو پروسیسز ہیں جو اس کا اپنا میکینزم ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کانفیڈینس دے ایک کسٹمر کو کہ جی bank is a reliable system اس کے اوپر رلائی کر سکتا ہے اس میں بریچ آف کانفیڈینشیلٹی نہیں ہوگی اس کی انفارمیشن جو کہ سینسٹیو نیچر کی ظاہر ہوتی ہیں وہ کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ جو کہ اگر مینڈیٹری نہیں ہے لیگل نہیں ہے شیئر نہیں کی جائیں گی تو یہ ایک جو ریلائبلٹی کا کانسیپٹ ہے جو ایلیمنٹ ہے یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور الٹیمیٹلی بھی کہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے ایک کسٹمر کو یہ کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ جو بینک اس کو جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ ایکوریٹ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے تاکہ وہ اس پہ ریلائی کرتے ہوئے اگر اس نے کوئی ڈیسیجنز لینا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ فائنانس کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ بہت امپارٹنٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے ایک ایسا سیٹ آف ایگزامشنز ہونی چاہیے جو کہ بیسڈ ہوں فیکٹس کے اوپر اور بینکس اگر اپنے کسٹمر کو ریلائبل انفارمیشن دے رہے ہیں in in the the context context of of its being being current, it accurate and in the context of it being relevant. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بینک ریلائبل ہے اور کسٹمر جو ہے اس کو اپنے ساتھ انٹرسٹ کر سکتا ہے اپنی فائنینشیل ڈیلنگ کے لیے تو اب آپ نے اگر نٹ شیل دیکھیں کہ یہ جو چار ایلیمنٹس تھے فیئرنیس کا ٹرانسپیرنسی کا اکاؤنٹیبلٹی کا اور ریلائبلٹی کا constitute a sort of foundation for the actual relationship of the bank. اگر آپ ان چاروں ایلیمنٹس کو in letter in spirit enforce کر رہے ہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ اس کا امپیکٹ کتنا پازیٹیو ہوگا اور جو اوور آل بینکنگ سسٹم ہے جو جس میں ظاہر ہے بینکنگ انڈسٹری ہے بینک جو پلیئرز ہیں اور دوسرے جو کنزیومرز ہیں وہ ایک ایسے ہیلدی سسٹم کا آپ کہہ لیں کہ پارٹ بن جائیں گے جو کہ ایک الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کسی ڈیولپڈ سوسائٹی کا کسی ڈیولپڈ معاشرے کا یہاں ظاہر ہے ہم نے وہی جو سروس اسٹینڈرڈس کی بات کی اس میں ضروری ہے اور اس کوڈ میں اس چیز پہ امفسس ہے کہ اسٹاف کو پراپرلی ٹرین کیا جائے گا اسٹاف نالج کے حوالے سے اسکلس کے حوالے سے کمپیٹنسی کے والے سے اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اپنے کسٹمرس کو جو سروس دیں اس کے اندر ایک کوالٹی ایلیمنٹ ہو اس میں کسی قسم کا گیپ نہ ہو تو یہ جو ایک سروس اسٹینڈرڈ کا ایک آسپیکٹ ہی ہے اس کے بعد جو ظاہر ہے دوسرے چینلز ہیں ڈلیوری کے لائک اے ٹی ایم ہیں یا اس میں کال سینٹرز ہیں وہ بھی جو ہیں اس کے اندر سروس اسٹینڈرڈ جہاں ٹچ پوائنٹس کی ہم نے بات کی جہاں ڈائریکٹ ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہے کیا وہاں پر بھی وہی اسٹینڈرڈ سروس کے ان ٹرمز آف جس کو ہم ٹرن ٹائم کہتے ہیں ان ٹرمز آف اپروپریٹنیس کہتے ہیں کیا وہ بھی مینٹین ہو رہے ہیں اس کا ظاہر ہے صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ایک کسٹمر نے برانچ میں جانا ہے اور برانچ میں جا کے اس نے اگر سروسز اویل کرنی ہے تو جو برانچ کا اسٹاف کی حد تک ہے یہ اگین اس کا جو دائرہ ہے سارے ڈلیوری چینلز پہ ہے اور service standard across the board all touch points ہم نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ ایک پازیٹیو ایکسپیرئنس جنریٹ کرتا ہے اور یہ ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے تو سروس اسٹینڈرڈس میں یہ اور بھی پیرامیٹرز ہیں وہ آگے چل کے ہم آپ کے ساتھ بریفلی شیئر کریں گے میں بار بار اس چیز کو آپ کو مینشن کرتا ہوں کہ آپ نے دوسرے کورسز میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھا ہوگا لیکن جہاں ہم اس وقت بات کرتے ہیں تو اس کو ریفنسائز کرنا ضروری ہوتا ہے کنزیومر بینکنگ کے کانٹیکس میں جیسے جیسے دیکھیں گے تو پروڈکٹ اینڈ سروسز جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس کے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ اپڈیٹڈ ہے وہ کرنٹ ہے اور خاص طور پہ جو مانیٹری ایجنسی آف سنگاپور کے انٹرنیٹ بینکنگ کے حوالے سے جو ریگولیشنز ہیں وہ فالو کیے جا رہے ہیں تاکہ کنزیومرس کو اس چیز کا سیٹسفیکشن ہو کہ ان کا بینک جو ہے وہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کو بھی میٹ کر رہا ہے وہ ان کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھ رہا ہے and that bank is in a way approving itself to be a responsible corporate citizen اب آپ اس میں دیکھیں گے جو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا وہ ہے جب کمپلینس کو ریڈریس کرنے کی بات ہے کہ اگر کمپلینس کسٹمر کو کی جاتی ہے ایک تو ایک اس کے لیے پراپر یہاں پر انہوں نے کہا اس کوڈ میں میکینزم ہونا چاہیے کہ کسٹمر نے کہاں کمپلین کرنی ہے کس کو اٹینڈ کرنا ہے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی ریویژن کا تھرٹی ڈیز نوٹس ہونا چاہیے یہاں پاکستان میں جو اس وقت پراپر جو اس وقت پریولنٹ پریکٹس ہے ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو شیڈیول آف چارجز ہیں وہ جولائی فرسٹ اور جنوری فرسٹ سے ریوائز ہوتے ہیں اور بینکوں کے اوپر یہ ایک طرح سے مینڈیٹری ہے کہ وہ سیون ڈیز پہلے اس چیز کا کسٹمرس کو بتائیں اپنے ویب پیج پہ جا کے نوٹس بورڈ پہ جا کے لیکن آپ یہاں دیکھیں گے انہوں نے تھرٹی ڈیز کا ٹائم یہاں رکھا ہے they want their customers to be well aware of any changes thirty days before that تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان اے وے امپروومنٹ ہے on their part to make their customer aware of any impending changes almost a month back جو ہم نے آپ سے ذکر کیا اس میں جو بات ہو رہی تھی کمپلینس کو ریڈریس کرنے کی یہاں بھی دیکھیے ٹائم پیریڈ بہت شارٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کمپلین لاج ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے آلریڈی اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ ایک میکینزم ہے پروسیجر ہے ایک سسٹم ہے جس کے تحت بینکس ریسیو کرتے ہیں کمپلینس وہ دو دن کے اندر رسپانس جانی چاہیے ود ان ٹو ڈیز اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کیس میں یہ چیز جو تھی وہ فورٹین ڈیز کی تھی اب یہ ہم ڈائریکٹ کمپیرزن کی بات ان نہیں کر رہے but we are trying to give you an idea کہ یہ جو یہاں پر اگر وہ جو بھی انہوں نے ٹرن اراؤنڈ ٹائم دو دن کا رکھا ہے تو they must have taken certain measures because of which they are able to give the response within two days تو ہم کیوں نہیں اپنے یہاں چودہ دن کے پیریڈ کو اگر دو دن تک نہیں لا سکتے تو چودہ دن سے دس دن سات دن کیوں نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی ریڈریس کا ہمارے یہاں فورٹی فائیو ڈیز کی بات کی تھی کہ ہم نے فورٹی فائیو ڈیز کے اندر اس کا کوئی ریزولیوشن یا کوئی چیز آنی یہاں وہ بات کر رہے ہیں فورٹین ڈیز کی I mean maybe one can کہ they have an very advanced M I R system ان کے پروسیجرس اور ان کی جو دوسرا انفراسٹرکچر ہے وہ کیٹر کرتا ہے اس اسپیڈیئر رسپانس کو لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ جب انہوں نے اپنے لیے ہائر اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں اور وہ اس کو کسی حد تک فالو بھی کر رہے ہیں تو آئی تھنک uh, ہمیں بھی اس چیز کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ we how we can go along on this sort of thing and improve these response time جو کہ الٹیمیٹلی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں سروس کی کوالٹی میں یاد رکھیے جیسے ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کسٹمرس کو کمپلین کے والے سے جو رسپانس ملتی ہے اس کی جو ٹائمنگز ہیں چاہے وہ بعد میں اس کی کمپلین ان اے وے ریزالو نہ بھی ہو لیکن جو ٹائمنگز ہیں اس کے that actually makes the difference response time اور ریزولیوشن ٹائم بعض دفعہ یہ اسپیڈ ڈسائسو ہو جاتی ہے اور یہ at the end of the day it makes quite a difference for the satisfaction of the customer دیکھیے انہوں نے اس کوڈ میں ایک اور چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے marketing and promotion they are very particular about this things کہ وہ کسٹمر جو کہ لیس دین سکسٹین ایئرس ہیں ان کو اپروچ نہیں کریں گے ان کے یہاں یہی کانسیپٹ ہے کہ ایڈلٹہڈ کا کہ اگر جو as a person if you are not reach adulthood you are not in a position to take decision تو اگر آپ کو ایز اے کسٹمر اپروچ کرتے ہیں تو you will be in a way violating that aspect وہ ان کا بہت کیئرفل ہوتا ہے اور اس کی وائلیشن کے سیریس کانسیکوینسز ہیں تو دے ول میک شیور کہ وہ جو پروموشنز ہیں یا جو مارکیٹنگ کی اپروچز ہیں وہ سولہ سال یا سولہ سال سے کم لوگوں کو نہیں کی جائے پھر خاص طور پہ کہ جب اوور ڈرافٹس ہیں لونز ہیں اور دوسرے کریڈٹ پروڈکٹس ہیں اس کو جو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر بھی مارکیٹنگ کا جو اینگل ہے اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا اس میں جو لینگویج یوز کی جا رہی ہے it should be plain should not be too complex it should not be too complicated it not the legal terms کے جو اگر ضرورت ہے اس کی وہ بھی لیکن بہت وضاحت کے ساتھ کلیریفیکیشن کے ساتھ اس کو بتانا ضروری ہے تو اس میں بھی دیکھیے انہوں نے ایون مارکیٹنگ اینڈ پروموشن میں بھی اپنے آپ کو باؤنڈ کیا ہے کہ کس حد تک وہ کمیٹیڈ ہیں ایک بیسک اسٹینڈرڈ نارمس کو فالو کرنے کے اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ those banks are so committed to provide an overall context a better service to their customer اس میں کوئی ایریاز ان کی طرف سے مس نہ ہو اور کسی قسم کا اس کے اندر گیپ نہ آئے یہاں ہم نے دوبارہ انہوں نے کہا کہ جی ڈسپیوٹ ریزولوشن پروسیس کی بات جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ سروسز کا لیول کتنا بھی اچھا ہو سروس کوالٹی کتنی بھی اچھی ہو لیکن it's part of the human nature to at times develop some complaints اس کی نیچر میں جائے بغیر یہ ضروری ہے کہ بعض دفعہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بعض دفعہ کچھ کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں اگین امفسز ہے کہ ایک سنسیئرٹی کے ساتھ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور افیکٹونیس کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے تو ایک یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو کتنا سیریس لیتے ہیں اور ریزولیوشن کمپلین کی ریڈریس کو وہ لائٹلی نہیں لیتے اور ان کے نزدیک کسٹمر ریلیشن شپ کی بلڈ اپ میں اور الٹیمیٹلی کوالٹی آف سروس میں یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہوگا کہ یہ جو کوڈز ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اب یہ دیکھیں کہ جب ہم نے سروس کوالٹی کی بات کی تو اس کا دائرہ بہت اوپن ہے یہ components of value proposition in service industry آپ جانتے ہیں کہ سروس انڈسٹری میں اور جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کے اندر بہت واضح فرق ہوتا ہے سروسز آر انٹینجیبل آپ پروڈکٹس کو تو ٹینجیبل ہے اس کی کوالٹی کے متعلق اس کی الٹیمیٹ جب آپ یوز کرتے ہیں بہت سی چیزیں لیکن سروسز چونکہ انٹینجیبل ہوتی ہیں تو اس کے ویریس ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہاں میں اگین رپیٹ uh, کروں گا کہ آپ نے یقیناً دوسرے کورس میں لیکن پڑھا ہوگا لیکن یہاں ہم مینشن صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں کہ جب ہم نے اتنی تفصیل کے ساتھ پاکستان کے کانٹیکس میں سروس کوالٹی کی بات کی ہم نے ایگزامپل لیا ایک سامپل کیس لیا سنگاپور کا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کمپوننٹس ہیں ویلیو پیکج کے وہ کتنے وائڈ رینجنگ اینڈ وائڈ ان کی ریچ ہے اور اس کی اہمیت جیسے آپ کے سامنے ہے کوالٹی ہے ٹائملی لیس ہے ریلائبلٹی ہے کوآپریٹیونیس ہے اور کمیونیکیشن ہے اینڈ ود ان دیٹ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ہیں تو یہ سارے امپورٹنٹ ہیں ان سب کی اہمیت ہے ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اگر ہم ایک وائڈر ویو لیں اس کو سامنے رکھ کے which is again this is not a sort of model component of value proposition it could be as well لیکن یہ ایک انڈیکیٹو ہے کہ اگر یہ areas it could be more than that اس کے جو سب کمپوننٹس ہیں اگر بینک ان کی طرف توجہ دے یہ جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں اپنے سروس اسٹینڈرڈ میں ان کو بلٹ ان کرے اور انشور کرے کہ جو سروسز وہ پرووائڈ کر رہا ہے اس میں ان ان سب ایلیمنٹس کو مد نظر رکھا گیا ہے تو I think to a greater extent bank will be in a position to form a level at least a benchmark of services which one can see will determine the quality اور پھر کمپیٹیو ہم ایچ کی بھی بات کرتے ہیں جہاں ساری چیزیں ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ آپ کو اور ہم کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ ایک بینک کی جو انڈسٹری ہے اس میں کمپٹیشن بھی ہے بینکنگ انڈسٹری میں خاص طور پہ جو چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے کیونکہ انوویٹ سے کموڈیٹی بزنس آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بینک آپ کو چیک بک ایشو کرتا ہے آپ کیش پیمنٹ لیتے ہیں ریسیو کرتے ہیں اور دوسرے دوسرے سارے بینک یہ کر رہے ہیں جو چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے آپ کو ایک بینک آپ کے پاس کیوں آئے گا کسٹمر کیوں آئے گا آپ کے پاس وہ ہے سروس لیول تو اس حوالے سے جو ایمفیسس بتایا گیا آپ کو ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی گئیں کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے اور moving forward you being the student of consumer forty service یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک ٹاپک جو ان انے ریلیٹڈ ہے جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں بینکر کی اور کسٹمر کی یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بینکر اور کسٹمر کی ریلیشن شپ یا کوئی اور ریلیشن شپ اس میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ بہت اہم ہے ٹرسٹ ہونا چاہیے ٹرسٹ لیول نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے ریلیشن شپ کی جو ڈیپتھ ہوگی یا اس کی اسٹرینتھ ہوگی وہ جپرڈائز ہو سکتی ہے تو یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا مزید آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ یہ صرف اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ there should be a trust in the relationship obviously now we are talking about the relationship of a banker and customer کہ what does it mean it's easier said than done کہ جی ٹرسٹ ہونا چاہیے لیکن let's look at what the trust means trust کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو trust is a wider term یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ اس کو ہم صرف یہ کہہ دیں کہ ٹرسٹ ہے تو ناکافی ہوگا جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرسٹ جو ہے وہ ریلیشن شپ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور جب ہم ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں تو یہ اور زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے ٹرسٹ کی جہاں پر ہم ایک پرسپیکٹو آپ کو دے رہے ہیں کہ ٹرسٹ کے تین ڈفرینٹ لیولس کہہ لیں یا تین ڈفرینٹ آپ کہہ لیں پیرامیٹر ایک ہے پرسنل ٹرسٹ اس کے بعد ہے ایکسپرٹیز ٹرسٹ اور اس کے بعد ہے اسٹرکچرل ٹرسٹ اب یہ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں تھوڑا ہم نے ٹرسٹ کے ایلیمنٹ کو ایکسپینڈ کیا ہے اور جب ہم ایک ریلیشن شپ میں کانٹیکس میں ٹرسٹ کو دیکھیں گے تو یہ جو expansion of this instance it will make some sense to you پہلا جو ہے وہ پرسنل ٹرسٹ ہے پرسنل ٹرسٹ یہ ہے کہ بٹوین ٹو انڈیویجلس اور for that matter I am being a banker you being the customer ہمارے آپ کے درمیان ایک پرسنل لیول کا ٹرسٹ ہو جانا چاہیے تو ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ کیا میں ایز اے انڈیویجل یہاں ابھی میں بات ایز اے پروفیشنل نہیں کر رہا can I trust you personally to the extent کہ جو یہ جو اس میں کہتے ہیں کہ فیئر آف اپروپریشن نہیں ہے آپ جو ہے آپ کی ویلیوز آپ کی جو ایتھکس کہہ لیں وہ اس طرح کے ہیں کہ آپ سے ڈیلنگ میں مجھے کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے کوئی فیئر نہیں ہے اور میں آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا اور ورک پیس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پرسنل ٹرسٹ جو ہے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جب ہم within team situation within group situation جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹرسٹ جو پرسنل ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے پرسنل ٹرسٹ کا جو لیول جتنا ہائی ہوگا ایک ٹیم ممبرس کے درمیان وہ ٹیم اتنی افیکٹو ہوگی چاہے وہ اسپورٹس کی ٹیم ہو چاہے وہ کسی بزنس کی ٹیم ہو یا کوئی ایک بزنس گروپ ہو ممبرس کے درمیان آپس میں پرسنل ٹرسٹ ہونا چاہیے یہاں اگر یہ کہا جائے کہ بھئی وہ ٹرسٹ جو ہے ہم بات کر رہے تھے وہ تو کسٹمر اس کی بینکرز کی تھی لیکن پرسنل ٹرسٹ جو ہے ایک طرح سے فاؤنڈیشن ہے آپ ایون جب جا کے کسی بینکر کے ساتھ برانچ کے اندر انٹریکٹ کرتے ہیں تو beyond going to the level of expertise trust یقیناً بحثیت انسان ایز اے انڈیویژل آپ کا ایک پرسنل ٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو انڈیویژل ہے جس کے ساتھ میں ڈیل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کو میں پرسنلی ٹرسٹ کر سکتی ہوں تو اس کو اگر آپ کہیں کہ جی اچھا پرسنل ٹرسٹ کو ہم کس طرح سارٹ آف ڈٹرمن کرتے ہیں تو اس کا یہ ہے high personal trust exists when we answer yes to the following اس میں یہی ہے کہ is the person honest and ethical will he or she will make good on her words تو یہ دیکھیں یہ بڑی بیسکس ہیں پرسنل ٹرسٹ کی اس میں کہ وہ جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے آپ اس کو رلائی کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو ہینڈل کرے گا آپ کے بیاف پہ یا ہینڈل کرے گی پرسنل ٹرسٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے جو یہ بہت واضح ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ریلیشن شپ کے کانٹیکس میں اس چیز کو مد نظر رکھا جائے اور جب ہم بینکر کسٹمر کے ریلیشن شپ بات کرتے ہیں although it will better on as we will share with you it will be dependent on the sort of expertise trust structural trust لیکن یہاں اگر آپ نے پرسنل ٹرسٹ کے لیول پہ ایک کانفیڈینس اچیو کر لیا ہے تو it will be a foundation آپ کو پہلے کہا گیا in developing the relationship next جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اس کی یہ ریلیشن شپ لیکن نارملی جو پرسنل ٹرسٹ کی ہوتی ہے یہ اسٹیٹک نہیں ہوتی یہ ڈائنامک رہتی ہے اور اس میں جو ہے جب ہم یہاں لیڈر کی آپ نے دیکھا ہوگا ذکر آ رہا ہے تو ایک چیز کی یہاں ہم وضاحت کرتے چلیں کہ ہم نے لیڈر کو یا لیڈرشپ کو ایک بہت محدود پرائے میں اکثر دیکھا ہے دیکھیے leadership basically is a process it's not a personality اور moving forward in our practical life کل کو جب آپ لوگ انشاءاللہ اپنی تعلیم مکمل کر کے یا اگر ابھی بھی آپ پروفیشنلی انگیجڈ ہیں یا اپنی پراپر پروفیشن میں جائیں گے پریکٹیکل ورک لائف میں تو there is an arena where this element of leadership will be encountered by you on day to day basis not towards others you yourself as a individual are in fact in leadership role as individually یعنی کہ آپ کوئی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں لیکن ہاں اگر آپ کے پاس ذمہ داریاں ہیں ایک گروپ کو حوالے سے کسی ٹیم کے حوالے سے وہ تو چلیے ٹھیک ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوزیشن جو آپ کو دی گئی ہے اس میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں لیڈرشپ لیکن جب ہم یہاں لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں it's a very wide term جیسے میں نے آپ سے کہا it's a process which drives actually a human being towards improving his or her sort of quality of life and others as well ایک بہت آپ کہہ لیں کہ اوور آرچنگ ٹرم ہے اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے لیڈرشپ کا جو لٹریچر ہے لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے بہت کچھ کہا گیا ہے اور اس سے ڈفرینٹ سبجیکٹ آل ٹوگیدر یہاں ہم صرف اس حوالے سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ جب ہم ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں اور ٹرسٹ میں جو ہم نے پرسنل ٹرسٹ کی بات کی اس میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایکسپرٹیز ٹرسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آتا ہے اور یہاں اب ہم دیکھیں گے کہ جو بینکر اور کسٹمر کی ریلیشن شپ ہے اس کو پرسنل ٹرسٹ کے بعد جو نیکسٹ لیول ہے وہ ایکسپرٹیز ٹرسٹ کا ہے ایکسپرٹیز ٹرسٹ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ it is reliance on advisors ability in a specific subject area ہمارا سبجیکٹ ایریا اگر ہم یہ کہیں تو اس وقت کنزیومر بینکنگ ہے آپ کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے کسٹمر ہمارے ساتھ ڈیل کر رہا ہے he should have a trust in the level of our competency or skills or knowledge so that we they can in a way think that we have the ability on the basis of these attributes to provide them a quality service professional service expertise trust کا مظاہرہ سامنے آتا ہے بہت ایک اس کی اہم اگزامپل ہے کہ when we board a plane اب آپ ایک جو ہوائی جہاز میں سوار ہو رہے ہیں تو آپ کو اس ہوائی جہاز کا جو پائلٹ ہے وہ جو اس کا پٹ کرو ہے ان کی ایبلٹیز پہ کانفیڈنس ہے ایکسپرٹیز کا کہ وہ ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہیں ان کے پاس وہ اسکلز ہیں ان کے پاس وہ کمپیٹنسی ہیں کہ وہ آپ کے اس جرنی کو آپ کے اس سفر کو محفوظ طریقے سے اپنی ڈیسٹینیشن پہ لے کے جائے گا تو یہ ایک مثال اس چیز کو واضح کرتی ہے دوسری مثال اگر آپ لیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں even for a simple medication consultancy or even to the extent of a surgery آپ رلائی کر رہے ہیں اس ڈاکٹر کے ایکسپرٹیز پہ تو اگر آپ کو اس کی ایکسپرٹیز پہ ٹرسٹ ہے ہی تو آپ اس کے پاس جائیں گے ادروائز آپ کو ذرا سا بھی ایکسپرٹیز پہ ڈاؤٹ ہوگا تو your trust level should not be to that extent it should be تو اب آپ دیکھیں گے ان مثالوں سے ٹرسٹ جو ہے ایکسپرٹیز اس کی کیا اہمیت ہے اور آرگنائزیشن میں جو لیڈرس اس کو وہ لوگ جو کنسسٹینٹلی ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں ان کی ایک طرح سے اس میں ویلیو آ جاتی ہے اگر ہم مثال اپنی کنزیومر بینکنگ کی لیں کہ وہ ٹیم ممبرس کہ جو گیون سبجیکٹ کے حوالے سے گیون ایریا کے حوالے سے اگر آن اے ریگولر بیسس اس ٹرسٹ کو ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں کے ٹرسٹ کو تو this will add to the performance of the team performance of the unit performance of the branch تو یہ ایکسپرٹیز ٹرسٹ ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے پرسنل ٹرسٹ کے بعد اگر ایکسپرٹیز ٹرسٹ نہ ہو تو ہم نے جب شروع میں بات کی تھی اور ہم نے ایک سمپل سا اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ ٹرسٹ ہونا چاہیے تب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ٹرسٹ اسٹارٹ ہونا چاہیے پرسنل ٹرسٹ سے پھر اس کو جو اس کا نیکسٹ لیول ہے وہ ایکسپرٹیز ٹرسٹ کا ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ایکسپرٹیز ٹرسٹ ہے although as compare to personal trust یہ نیروڈ ہے اس کا پیرامیٹرس لیکن they are equally important expertise trust کو بھی جب ہم دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کی اوور آل بلڈ اپ میں جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ اس کی کتنی اہمیت ہے اب ہم آپ کہیں گے کہ high expertise trust exists when we answer yes to the following question کیا یہ شخص اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اس کی نالج اس کے اسکلس اس کی کمپیٹنسی جو بھی گیون فیلڈ ہے اہم چیز ہے کیا یہ نالج اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ آؤٹ ڈیٹ پہ نہیں ہو چکی اس لیے کہ یہ ضروری ہے کہ جب آپ ایسے پروفیشنل کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور آپ کو اگر اس کے اوپر ایکسپرٹیز ٹرسٹ ہے تو صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اس کے پاس ایڈیکویٹ ایکسپرٹیز ہیں بلکہ وہ اس کی جو نالج اور اس کی جو اسکلس کا لیول ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے پھر یہ کہ وہ جو انفارمیشن اپنی پوزیشن کے حوالے سے دے رہا ہے یا دے رہی ہے وہ کریڈیبل ہے یا نہیں اس کا جو سورس ہے وہ اتھینٹک ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا کوئی آپ جس کو سپورٹ نہ کر سکیں یہاں آ گیا ایلیمنٹ کریڈیبلٹی کا کریڈیبلٹی آف دا انفارمیشن تو آپ جیسے دیکھیں گے کہ یہ جو ایکسپرٹیز ٹرسٹ ہے اس کے اندر بھی کس حد تک ایک آپ کہہ لیں کہ اس کی مختلف اس کے زاویے ہیں مختلف اس کے پہلو ہیں پھر یہ کہ کیا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بینکر سے جو ڈیل کر رہے ہیں on face to face basis تو اس میں یہ جو اس کا ایکسپرٹیز ٹرسٹ کا جو لیول ہے وہ آپ کے سچویشن میں اپلیکیبل ہے یا نہیں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یا نہیں اور وہ آپ کو جو ایڈوائس آفر کر رہا ہے یا کر رہی ہے جو رسک اور آپشن دے رہی ہے اس کے اندر ٹریڈ آفس ہیں ہم نے جب آپ سے بات کی تھی کہ جب ہم نے رسک مینجمنٹ کی بات کی تھی تو دیر از اے ٹریڈ آف ہم نے رسک کو ٹوٹلی مینیمائز نہیں کرنا but we have to optimize the trade off between the downside and the risk and the return تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایکسپرٹیز کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جس سے ہم ایز اے اگر بینکر ڈیل کر رہے ہیں تو وہ ہمیں کس لیول کا ٹرسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں نیکسٹ ہم آتے ہیں اسٹرکچرل ٹرسٹ پہ یہ آپ کہہ لیں کہ پرسنل ٹرسٹ کے بعد اور ایکسپرٹیز ٹرسٹ کے بعد یہ ایک آل لیول ہے اسٹرکچرل ٹرسٹ کا اس کا تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ دائرہ کار جو ہے وہ بیانڈ دا آرگنائزیشن ہے beyond the specific relationship between the two individuals اس میں یہ ہے کہ ہائی اسٹرکچرل ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک لیڈر کو ایک ڈسیزن میکر کو مختلف چینلز پرووائڈ کرتا ہے یہ جو ہائی ٹرسٹ ہے وہ جو اسٹرکچر ہے وہ ایک اس کو ایک وائڈر پرسپیکٹو دیتا ہے اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک جو لیڈر ہے جس کے پاس ذمہ داریاں ہیں اس نے پرسنل لیول پہ سیکورٹیز لیول پہ جو ٹرسٹ کے پیرامیٹرز ہیں اس کو پوری طرح سے سمجھا ہے اویئر کیا ہے اپلائی کیا ہے تو جب لیکن اسٹرکچرل ٹرسٹ میں that particular leader has to go beyond the boundaries of the organization اس میں یہ ہوتا ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم ود ان دا آرگنائزیشنس اگر کسی سے ایڈوائس لیتے ہیں تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ وہ ایڈوائس وائزڈ ہو سکتی ہے اس میں پریجڈسز آ سکتے ہیں اور کچھ کمپرومائز ہو سکتے ہیں تو جو اسٹرکچرل ٹرسٹ ہے وہ اٹ گوز بیاؤنڈ اس میں جو آؤٹ سائڈر ہے جو آپ کو وہ ایک ایلیمنٹ آف ٹرسٹ دیتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ ایک طرح سے کمفرٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بائسز نہیں ہوں گے وہ it will not be having tainted from their views کیونکہ آپ ود ان آرگنائزیشن کہتے ہیں کہ جب آپ کلچر کا ایک حصہ بن جاتے ہیں تو اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ آپ کے ویوز کسی حد تک باعث ہو جاتے ہیں آپ کتنی بھی اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے کی کوشش کریں تو وہ بعض دفعہ نہیں ہوتا تو جو اسٹرکچرل ٹرسٹ میں ایکسٹرنالٹی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے جو افیکٹو لیڈرز ہیں they go beyond their organisational boundaries and they trust those peoples which obviously not part of their team لیکن ان کی جو آپ کہنے کے ایکسپرٹیز لیول ہے یا ان کا ویوز ہیں جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں آپ کو ڈیسیزن میکنگ میں لیکن یہاں یہ چیز وضاحت کے ساتھ بھی ہے کہ ایکسٹرنالٹی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس ٹرسٹ لیول کو ہائی لائٹ کر سکے اس کے بعد جو ایڈوائزرز ہیں وہ لیڈرز کو ایک ایسا ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں جو ایک ود ان دا آرگنائزیشن اس چیز میں نہیں ہوتی اب اگر آپ دیکھیں گے ٹرسٹ کے کانٹیکٹ میں جو وائڈر کانٹیکس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ ایک آرٹیکل ہے جیوگرافی آف ٹرسٹ ظاہر ہے اس کا جو آتھر ہے she is a very expert in her field اس نے یہ لکھا ہے اس نے بہت ڈیٹیلڈ اسٹڈیز کر کے اور اس کی جو سارٹ آف آپ کہہ لیں کہ جو اس کا پروفیشن تھا وہ لوگوں کو کنسلٹ کرنا لیڈرشپ کو کنسلٹ کرنا and she work in many other countries as well تو اس نے آپ کہہ لیں کہ اس پرٹیکولر آرٹیکل میں اس جیوگرافی آف ٹرسٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ تین جو اس نے ایلیمنٹس بتائے ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا ہو گیا ہوگا کہ جب ہم بینکر کسٹمر ریلیشن شپ میں ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو it's a multidimensional aspect it's not so simple as we can say کہ اچھا جی ٹرسٹ لیول ہے اور ٹرسٹ کو اس میں آپ نے مینٹین کرنا ہے اگر ہم ان تین ایلیمنٹس کو مد نظر رکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ level of personal trust level of expertise trust اور لیول آف اسٹرکچرل ٹرسٹ ایک بیلنس فارم میں آپ کے پاس ہے اس کی اویلیبلٹی ہے تو it may in a way give you a sort of assurance کہ جو الٹیمیٹ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگی جس میں اب ہم نے اگر ذکر کیا بار بار سنگاپور کی بینکرز ایسوسیشن کا اور پاکستان کے کانٹیکٹس میں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹرسٹ لیول ہے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اب جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگا وہ ہم دوبارہ کچھ رسک مینجمنٹ کی طرف آئیں گے again this is a subject which has been detailed covered in some other courses but we will try to touch it to the extent or what is applicable here in this particular course اور ہم اس میں کچھ رسک مینجمنٹ کے وہ چیزیں وہ آئیڈیاز کہہ لیں یا وہ پرسپیکٹو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ اپنے ریگولر رسک مینجمنٹ کے کورس میں جو کہ ایک ڈیٹیلڈ ہوگا اس میں آپ انشاءاللہ پڑھنے جائیں گے تو ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ